اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتیں رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں اور رسول کے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے